سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ابن آدم کی سعادت ہے اللہ سے خیر طلب نہ کرنا ابن آدم کی بدبختی ہے اور اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونا ابن آدم کی شقافت یعنی بدبختی ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اکاون یہ حدیث ضعیف ہے